والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک واقعہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں محدثین نے اپنی کتب حدیث میں اسے نقل کیا ہے ایک یہودی بچہ نبیر اسلام کی خدمت سر انجام دیا کرتا تھا کچھ دن وہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اس یہودی نے دروازہ کھولا جس کا بیٹا بیمار تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آئے چنانچہ دروازہ کھلا اور آپ اندر تشریف لے گئے وہ بچہ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور گویا وہ موت اپنے سامنے دیکھ رہا تھا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی قل لا الہ الا اللہ کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو تو وہ بچہ اپنے والد کو دیکھنے لگا تو والد نے کہا کہ ابو القاسم کہ ابو القاسم یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اور کلمہ پڑھ لو تو بچے نے لا الہ الا اللہ یا اشد لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کی موت واقع ہو گئی نبی علیہ السلام وہاں سے باہر تشریف لائے اور آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا الحمد للہ انجاہ بی من النار کہ اس اللہ تعالی کا شکر اور وہی ہر تعریف کا مستحق ہے کہ جس نے اس بچے کو میری وجہ سے یعنی میری دعوت کی وجہ سے جہنم سے بچا لی اور یہ بچہ جہنم کی آگ سے بچ گیا یہ واقعہ نویل اسلام کی سیرت طیبہ میں موجود ہے اس میں بہت سے اسباق ہیں ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے امور کا اہتمام فرمانا اور ان کے امور کی طرف بھی توجہ دینا اور دوسرا یہ کہ آپ کا اس بچے کو دین کی دعوت دینا اور اس کا دعوت کو قبول کر لینا اور یہاں قابل غور وہ جملہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے یعنی میری دعوت کے ذریعے اسلام کی ہدایت دی ہے اسی اللہ کی تعریف ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹے بچے کو دعوت دی جائے اور وہ اسلام قبول کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس کے لیے ایک شرف کی علامت ہے اور اس واقعے سے یہ بات بالکل عیاں ہوتی ہے اجاگر ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر بھی دعوت کا کام کیا جائے اور ان کو دعوت دی جائے کچھ دن قبل ہماری سندھ اسمبلی میں ایک قانون پاس ہوا ہے جس میں بلوغت کی حد متعین کی گئی دعوت کے لیے اور غالباً میں نے نہ وہ سنا نہ پڑھا لیکن بتایا گیا ہے کہ یعنی بلوغت سے قبل ان اسلام قبول کرنا یہ خلاف قانون ہے اور اگر ایک متعین عمر کے بعد کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو فوری وہ اعلان نہیں کر سکتا کچھ کچھ دن مقرر کیے گئے وہ حکومت کی تحویل میں رہے گا اور پھر وہ اعلان کر سکتا ہے غالباً یہی قانون ہے یہ قانون سراسر دین اسلام کے خلاف ہے دین اسلام کے مقاصد کے خلاف ہے اسلام اللہ رب العزت کا آخری دین ہے اور اس کی دعوت پیش کرنا یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا فریضہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری دن باقی ادیان باقی نظریات باقی تحریکیں ثقافتیں سب باطل اور دعوت کو پہنچانا اس کا تقاضا یہی ہے کہ دعوت پہنچائی جائے سننے والی عورتیں ہوں مرد ہوں بوڑھے ہوں بچے ہوں یہ عمر کی تحدید یہ نقطہ کہاں سے لیا گیا کہ آپ بچوں کے لیے یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچیں گے بڑے ہوں گے جوان ہوں گے پھر ان کو دعوت دیجیے کسی انسان کے لیے عمر کی ضمانت ہے کہ ان کو رہنے دو ان کو دعوت دینا خلاف قانون ان کو بڑا ہونے دو تو بڑا ہونے کی گارنٹی کو دینے والا ہے کوئی دے سکتا ہے کسی کے ماتھے پر کسی کی پیشانی پر اس کی عمر تحریر کی گئی فلاں بچے نے اتنا عرصہ جینا یہ قانون سراسر دین کے خلاف ہے دین کے اہداف اور مقاصد کے خلاف بلغ انی ولو آیا ہمارے اس پیغام کو آگے پہنچاؤ ایک مسئلہ معلوم اس کو آگے پہنچاؤ سننے والا کوئی بھی ہو مرد ہوں عورتیں ہوں بوڑھے ہوں بچے ہوں نوجوان ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قانون ایک پاس ہوا یہ سراسر اسلام کے حقائق اور مقاصد کے خلاف دین نسلانیت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے نبیر اسلام کی بیسوں سے قبل اخدود کا واقعہ اس میں ایک راہب نے ایک بچے کو دعوت دی تھی وہ بچہ اور اس کے خاندان والے کہانت اور نجوم اور گمراہ عقائد اور جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے پجاری تھے اور اس راہب نے اس بچے کو اپنی کٹیا میں طلب کیا آتے جاتے وہ ملتا اور اس کو نصرانیت کا دین سکھاتے اس نے سیکھا اور قبول کر لیا تو مثال تو موجود ہے اگر یہ قبول کرنا یہ خلاف قانون ہے تو اس قصے کا معنی کیا ہے اگر سندھ اسمبلی کا قانون درست ہے تو نبی علیہ السلام بچے کو دعوت کیوں دی اور وہ اسلام قبول کر کے جو ہے وہ دین میں داخل ہوا اسی پر اس کی موت واقع ہوگی اور اس کا اسلام قبول کرنا اس کا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا تو کس طرح کن بنیادوں پر یہ قانون پاس کیا گیا یہ اسلام کے مقاصد کے خلاف علسلام یعلو ولا ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کوئی مسلمان اگر مرتد ہوگا وہ واجب القتل کیونکہ یہ دین دین حق ہے باقی سارے ادیان باطل اور کوئی کافر اسلام قبول کرے کسی عمر میں بھی عمر کی قید نہیں وہ ہمارے لیے احترام کا محل ہے اسے ہم قبول کریں گے عزت دیں گے شرف کا مستحق ہوگا اور بچوں کے کردار کو معمولی نہ سمجھا جائے یہی بچہ اصحاب الخدود کے واقعے میں جس کا ذکر ہے اسلام قبول کیا اور اس ایک بچے کی تحریک سے اس ایک بچے کی کوشش سے پورا شہر اسلام میں داخل ہو گیا واقعہ پڑھتے رہتے یعنی بچہ کیا کچھ کر سکتا ہے بچے کے کردار کو معمولی نہ سمجھا جائے اور یہاں بہت سے بچے موجود ہیں اپنے اس اس کردار کی روشنی میں کوشش کی جائے کہ ہم بھی اسی طرح دین کے داعی بنے اس بچے کے کردار سے پورا شہر اسلام میں داخل ہو گیا یعنی ہزاروں لوگ پھر وقت کے حق میں غصہ آیا اور اس نے خند کے کھدوائیں ان میں آگ جلائی اور ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے والوں کو اس آگ میں جھونکا نبیر اسلام کی حدیث کیا ہے کلو مولود ان عید الفطر ابا یو ہی وہ یونسرانی بھائی مجسانی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو کہ اللہ رب العزت یہ قانون غلط ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے کو فطرت اسلام پر پیدا کیے اسے یہ صلاحیت دے کر بھیجے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے قابل اس کو اگر اسلام کی دعوت دی جائے اسلام کو پڑھے سیکھے اور سمجھے تو پیدائشی سے اس کے اندر قبول اسلام کی صلاحیت موجود اچھا جس گھر میں بڑا ہوتا ہے اس گھر کے اگر بڑے لوگ یہودی ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں عیسائی ہیں اسے عیسائی بنا دیتے مجوسی ہیں اسے مجوسی بنا دیتے یہ قابل قبول ہے مسلمان ہونا قابل قبول نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی ایک سیاہ قانون ہے ہم ہمارا یہ عقیدہ اور یہ منحج کہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اسے ہدف تنقید نہ بنایا جائے یہ ایک فتنہ ہے اس ملک میں بعض لوگ بعض سیاستدان دان چوکوں پر دھرنوں کی شکل میں جو کچھ کر رہے ہیں انتہائی اسلام کے منافی کام کر رہے ہیں وہ کوئی خان ہو یا کچھ بھی ہو انتہائی ایک وہ مجرم ہے اس ملک کا تاریخ کا اور دین کا برسر عام حکام پر تنقید کرنا یہ خلاف عقیدہ ہے خلاف منہج لیکن ہم ایک ایک من جملہ ایک بات کر رہے ہیں اجمالی طور پہ کسی کا نام نہیں لے رہے کسی کو نامزد نہیں کر رہے ہم لیکن ایک اسمبلی کا قانون جو پاس ہوا اور اس کی تشہیر کی گئی ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ دین کے مقاصد کے خلاف ہے دین کی دعوت کے اہداف کے خلاف دین کی دعوت دی جائے گی پیش کی جائے گی بطور خاص اسلامی ملک میں کوئی اس کی رکاوٹ نہیں ہے نہ کسی عمر کی تحدید ہے اور یہ تحدید کا فیصلہ کرنا یہ مقاصد شریعت کے خلاف ہے ہم یہ ضرور گزارش کریں گے کہ اس جو جو ایک سیاہ قانون وضع کیا گیا اس سے رجوع کیا جائے اور دعوت دین کے راستے کو سب کے لیے جو ہے وہ ہموار کیا جائے تاکہ جو اصل مقصد ہے یعلو بلا و یا اسلام دین غالب ہے دین مغلوب نہیں یہ قانون اس میں اسلام کی مغلوبیت کا اظہار ہو رہا ہے جبکہ اسلام غالب ہو کر رہنا چاہتا ہے غلبہ دین کے تعلق سے جو بھی قانون ہوگا وہ قانون مطابق فطرت بھی ہے مطابق شریعت بھی ہے اور ایسا قانون جس میں دین کی بظاہر مغلوبیت کا اظہار ہوتا ہو وہ قانون شریعت کے متصادم ہے اور دین کے خلاف ہے اور ناقابل قبول یہ یہ قانون ناقابل قبول ہے اس سے رجوع کرنا حکومت وقت کا ایک فریدہ اور ذمہ داری ہے یاد رکھو کسی بھی قوم کی بحالی کسی بھی قوم کا غلبہ خوشحالی معیشت کی مضبوطی اقتصادیات کا استحکام یہ تعلق باللہ میں ہے دین اسلام کی تنفیذ میں اس قسم کے قوانین سے کس کو خوش کرنا چاہتے اور اگر کوئی خوش ہو بھی جائے وہ تمہارا کیا سنوار سکتے اللہ کو خوش کرو اللہ رب العزت تمہارے سارے امور دے میت اللہ یا اللہ مخرج یا رخ میں راحیض ہوں لاحت سے جو اللہ کا تقوا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے مخرج مہیا کرے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو اجتماعی روزی انفرادی روزی رزق کے دروازے کھول دے گا سارے خزانے اس کے پاس وہ پھر تمہارے رزق کو تمہارے رزق آسمانوں میں اللہ کے امر سے حاصل ہوتا ہے اس کو خوش کر دو اللہ تعالیٰ آسانیاں مہیا کرے گا فراوانیاں عطا فرمائے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے اپنے ان آقاؤں کو خوش کرنا چاہو جن کو تم نے آقا بنا لی ہے وہ ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کون سی آسانی چاہتے تعلق دین جو ہے یہ ہماری مضبوطی کی ضمانت ہے نبی السلام کی حدیث ہے حد القام فی الارض خیر الحم من تر ارب اربعین صباحم کوئی قوم اپنے ملک میں ایک شرعی حد قائم کر دے ایک شرعی حد مثلا کسی چور کا ہاتھ کاٹ دے کسی شرابی کی پشت پر کوڑے مار دے یہ حد وقت کا حاکم قائم کرے گا نا میں آپ قائم نہیں کر سکتے کسی زانی کو سنسار کر دے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اور اس ایک حد کے بدلے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اتنا نواز دیتا ہے کہ جیسے اس زمین پر چالیس دن رحمت کی بارش برسے اس بارش سے زمین کیا جو ہے وہ دولتیں اگلے گی کتنی زمین شاداب ہوگی باغات اور فصلیں اور کھیتیاں ابھریں گی اور ظاہر ہوں گی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس قوم کو نواز دے گا تو یہ جو یہ نوازنا نوازا جانا اور یہ جو مالی استحکام ہے اقتصادی استحکام ہے یہ تمہاری عقل پر موقوف نہیں ہے یہ اللہ کی عطا اور اس کی دین ہے آج اگر کسی قوم کے مدبر زیرک لوگ بیٹھتے ہیں ہم پیچھے کیوں ہیں اور ہماری ترقی کی رفتار سست کیوں ہے ہم مقروض کیوں ہیں تو اللہ کے بندو اس سب کے اسباب آج سے چودہ سو سال پہلے بیان ہو چکے اپنی ننی عقلوں پر زور نہ دو شریعت کو پڑھو کوئی بھی قوم متخلف کیوں ہوتی اقتصادی میدان میں مار کیوں کھاتی اس پر قرضوں کی بھرمار کیوں ہوتی معیشت کے میدان میں وہ کلاش کیوں ہوتی یہ اسباب شریعت نے بیان کر دی ان کو پڑھو اور ان کو نافذ کر دو یہ ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑاؤ وہ عقلیں جو اغیار کی غلام جو یہود و نصارہ کے بوٹ چاٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فلیا بدو ربا حاضل بیت اللہ دی بھائی اطان آمن من خوف اس گھر کے رب کی عبادت کرو بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو بتایا کیا تمہاری تجارتی قافلے محفوظ نہیں وہ دور تھا بڑے بڑے ڈاکو موجود تھے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے مگر تمہاری حیبت لوگوں کے دلوں میں پیوس تھی تمہارے قافلے محفوظ تھے تجارتیں محفوظ تھیں اس کا سبب کیا تھا کہ تمہیں اس گھر کے متولی ہونے کا شرف حاصل تھا یہ تعلق تھا حالانکہ تم شرک کرتے تھے ہر گھر میں بدھ تھا خود بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بدھ تھے لیکن یہ ایک ظاہری تعلق بیت اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اعزاز دیا تمہارے قافلے محفوظ ہیں لوگ تم سے ڈرتے تمہاری حیبت ہے اور اگر تم اس گھر کی عبادت بھی شروع کر دو اس گھر کے رب کی ان بتوں کو ان مورتیوں کو توڑ پھوڑ دو اور خالص اللہ کی توحید نافذ کر دو تو تم کتنی برکات سے مالا مال ہوگی ابھی تو صرف اس گھر کے ساتھ تعلق ہے ایک ظاہری تعلق تولیت کا عبادت کا نہیں تم بتوں کے پجاری اور اگر عبادت بھی اللہ کی شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا نوازے گا کتنی جو ہے وہ برکات تمہیں عطا فرمائے گا اللہ بھی جوڑ تو آمن من خوف یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہیں بھوک نہیں لگے گی تمہیں کھانے کی فراوانی ہوگی اور تم پر خوف مسلط نہیں ہوگا تو مستقل امن میں آ جاؤ گے سکون اور سلامتی میں آ جاؤ گے آج نہ یہاں پر کھانا ہے نہ یہاں پر امن بھوک ہے افلاس ہے فاقے ہیں ایک چھوٹا سا طبقہ ظاہری طور پر عیش کر رہے اور نہ یہاں پر امن ہے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے اس لیے کہ جو عقیدہ توحید جس کو قائم کرنا تھا جس کو قائم کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس وعدے کو ہم نے فراموش کر دی تو کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ ناکامیاں کیوں ہمیں حاصل ہو رہی اسباب طے ہو چکے ہیں ان کو پڑھو سمجھو اور ان کو نافذ کرو اس قسم کے سیاہ قانون سے کسے خوش کرنا چاہتے ہو اپنے اس دین کے تعلق سے اپنے رب سے تعلق جوڑو اس کی رضا جوئی کے کام کرو اللہ تعالیٰ تم کو مالا مال کر دے گا کوئی فخر نہیں ہوگا دین اسلام کی برکت علیہ اسلام آنے والے وہ آئیں گے اور خالص دین نافذ کر دیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ اسلام کے دور کی برکات کا ذکر کیا فرمایا کہ قناعت اتنی ہوگی کہ ایک انار کتنا بڑا ہوگا وہ پورے کنبے کا پیٹ بھر دے گا کتنی خنایت ہے اسی انار کا چھلکا اس کنبے کا خیمہ بن سکے گا کتنا بڑا ہوگا علیہ اسلام کی حدیث ہمارا اس پر ایمان یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا انار کہاں سے آئے گا اللہ پیدا کرے گا ہمارا کام تعلق بدین ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے بنو امیہ کے دور کی ایک ایک تھیلی کا ذکر کیا ایک تھیلی تھیلی تھی بند اس پر لکھا ہوا تھا اوپر کان یم بت فی ایام العدل کہ اس تھیلی میں جو دانے ہیں یہ اس دور میں پیدا ہوتے تھے جب اس زمین پر عدل قائم تھا جب عدل کا دورے دورہ تھا غالباً جناب عمر احمد عزیز رحمہ اللہ ان کے دور کی طرف اشارہ یہ دانے عدل کے دور میں پیدا ہوتے تھے پتہ اس تھیلی کو کھولا گیا اس میں گندم کے دانے تھے جن کا سائز کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا ایسا دانا کبھی دیکھا اللہ تعالیٰ قادر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دانہ مہیا کرنے پر قادر مگر عدل عدل بالتوحید عدل بے رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت کے ساتھ عدل رعیت کے ساتھ عدل تو پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنے بڑے انار کہ ایک انار پورے کنبے کا پیٹ بھر دے گا اسی کا چھلکا کنبے کا خیمہ بن جائے گا ایک گھاٹ سے بکری اور شیر یا بکری اور بھیڑیے اکٹھے پانی پیئیں گے ایک آدمی کا پاؤں حدیث میں تھا کہ سانپ کے منہ پر چڑھے گا اور سانپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس پر کوئی حملہ نہیں کرے گا آرام سے گزر جائے گا مانا امن انسانوں میں تو کیا جانوروں کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا جانوروں کے اندر بھی اور ہمارا کہ ایک انسان اگر دانا اگانے کی نیت سے اسے رکھ دے گا زمین پر چاہے وہ پتھر کی سنگ مرمر ہو اس پہ رکھ دے گا یا اللہ اس کو اگا دے وہ اگے گا اللہ کا امر ہوگا اس قدر معیشت کی فراوانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس قدر عطا فرمائے گا کیوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا صحیح دین صحیح توحید اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی نافذ کر دیں گے قائم کر دیں گے کوئی فرقہ بندی نہیں ہوگی کتاب و سنت کے علاوہ نہ کوئی فقہ نہ کسی چیز کا چرچا خالص شریعت متحرہ اس کی تنفیذ کر دیں گے یہ اس کی برکت ہے یہ اس کی برکت امیر عمر کے دور میں گورنر خط لکھتے اتنا مال اکٹھا ہو چکا اتنا مال جمع ہو چکا کہ جو سرکاری گودام وہ سارے بھر چکے اب یہ مال کہاں رکھیں کیا کریں اس کا فرمایا اجالو فی احتاق اس فرمایا کہ اس مال کو لے کر نکلو اور جہاں کو مسلمان غلام دکھائی دے جس قیمت پر بھی فروخت ہو رہا ہو اس کو خرید کر آزاد کر دو برکتیں غلامیوں کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں دین اسلام کی تنفیذ لیکن یہ تعلق باللہ کے ساتھ ہے اب اس سیاہ قانون کے ذریعے کس کو خوش کرنا مقصود ہے کس کو دکھانا مقصود ہے ہم نہیں جانتے لیکن یہ قانون شریعت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے تقاضوں کے خلاف ہے شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے دے اور صحیح ثواب جو ہے عقل کا رائے کا اللہ عطا فرما دے اللہ رب ہمارے اس ملک کو جو ہمارا پیارا ملک ہے ہمیں اس سے محبت ہے ہمیں سمجھ آپ اس کو وطنیت کہیں یا تعصب کہیں میں تعصب کی حد تک اپنے اس وطن سے پیار کرتا ہوں اس لیے کہ اس کا ہدف لا الہ الہ الا الا اللہ لا اللہ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے ہم اس کی حفاظت چاہتے ہیں اس کا امن چاہتے ہیں جو اس کے امن کو بگاڑتے ہیں ان کے لیے بدوائیں کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین قائم ہو جن مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا ان کی یہاں آبیاری ہو اور ان کی صحیح معنی میں تنفیز ہو اللہ تعالیٰ یہاں پر امن سکون سلامتی کی دولت عام فرما دے اقتصادیات کو مستحکم کر دے اور اللہ اس ملک کے چکے چپے چپے پر اپنی توحید کو اور اپنے پیارے پیغمبر عمر کی سنت کو نافذ کر دے اقول قولی هذا واستغفر اللہ علیہ ولکم واخر دعوانا الحمد اللہ رب العالم